مریض کے لیے عیادت کے وقت شف اللہ ثقم کا و غف عدم بک و الى کفی کا و جسمک الا مدت اجلک اللہ تعالیٰ آپ کو بیماری سے شفا عطا فرمائیں اور آپ کے گناہ معاف فرمائیں اور آپ کو آپ کے بدن اور جسم میں تا حیات عافیت عطا فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عیادت فرمائی اور یہ جامع دعا دی